گروہ گروہ بنا رکھا تھا اور ان کے ایک فرقے کو کمزور کر رکھا تھا اور ان کے لڑکوں کو تو ذبح کر ڈالتا تھا اور ان کی لڑکیوں کو زندہ چھوڑ دیتا تھا بے شک وہ شبہ وہ تھا ہی مفسدوں میں سے پھر ہماری چاہت ہوئی کہ ہم ان پر کرم فرمائیں جنہیں زمین میں بے حد کمزور کر دیا گیا تھا اور ہم نے انہیں پیشوا بنانے اور انہیں وارث بنانے کا ارادہ کر لیا اور یہ بھی کہ ہم انہیں زمین میں قدرت و اختیار دیں اور فرعون اور حامان اور ان کے لشکروں کو وہ دکھا دیں جس سے وہ ڈر رہے تھے مستد احمد میں معادی قریب رحمہ اللہ سے مروی ہے کہ ہم عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کے پاس آئے اور درخواست کی کہ وہ ہمیں میم سو آیتوں والی پڑھ کر سنائیں تو آپ رضی اللہ نے فرمایا مجھے تو یہ یاد نہیں تم خباب ابن العرط رضی اللہ عنہ سے جا کر سنو جنہیں خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائی ہے چنانچہ ہم خباب ابن العرط رضی اللہ عنہ کے پاس گئے اور آپ نے ہمیں یہ مبارک صورت پڑھ کر سنائی فرعون کے بنی اسرائیل پر موالم حروف مقطع کا بیان پہلے گزر چکا ہے یہ آیتیں ہیں واضح جلی روشن صاف اور کھلے قرآن کی تمام کاموں کی اصلیت سب گزشتہ اور آئندہ کی خبریں اس میں ہیں اور سب سچی اور کھلی ہم آپ کے سامنے اے نبی موسا علیہ السلام اور فرعون کا سچا واقعہ بیان کرتے ہیں جیسے اور آیت میں ہے جس کا ترجمہ ہے ہم آپ کے سامنے اے نبی بہترین واقعہ بیان کرتے ہیں اس طرح کے گویا آپ اس کے ہونے کے وقت وہیں موجود تھے فرعون ایک متکبر سرکش اور بد دماغ انسان تھا اس نے لوگوں پر بری طرح قبضہ جما رکھا تھا اور انہیں آپس میں لڑوا لڑوا کر ان میں پھوٹ اور اختلاف ڈلوا کر انہیں کمزور کر کے خود ان پر جبر و تعدی کے ساتھ سلطنت کر رہا تھا خصوصاً بنی اسرائیل کو تو اس والے نیز و نابود کرنے کا ارادہ کر لیا تھا حالانکہ مذہبی اعتبار سے اس وقت یہ سب میں اچھے تھے اس نے انہیں بری طرح ذلیل کر رکھا تھا تمام کمینے کام ان سے لیا کرتا تھا اور دن رات یہ بیچارے بے گار میں گھسٹتے رہتے تھے اس پر بھی اس کا غصہ ٹھنڈا نہ ہوتا تھا یہ ان کی نرینہ اولاد کو قتل کر ڈالتا تھا کہ یہ قوت والے نہ ہو جائیں اور اس لیے بھی کہ یہ ذلیل و خوار ہیں اور اس لیے بھی کہ اس سے ڈر تھا کہ ان میں سے ایک بچے کے ہاتھوں میری سلطنت تباہ ہونے والی ہے بات یہ ہے کہ جب ابراہیم علیہ السلام مصر کی حکومت میں سے ماں اپنی اہلیہ سارا علیہ السلام کے جا رہے تھے اور یہاں کے سرکٹ بادشاہ نے سارا علیہ السلام کو لونڈی بنانے کے لیے ابراہیم علیہ السلام سے چھین لیا تھا جنہیں اللہ تعالیٰ نے اس کافر سے محفوظ رکھا اور اسے ان پر دست درازی کرنے کی قدرت ہی حاصل نہ ہوئی اس وقت ابراہیم علیہ السلام نے بطور پیش گوئی فرمایا تھا کہ میری اولاد میں سے ایک کی اولاد کے ایک لڑکے کے ہاتھوں ملک مصر اس قوم سے جاتا رہے گا اور ان کا بادشاہ اس کے سامنے ذلت کے ساتھ ہلاک ہوگا چونکہ بنی اسرائیل میں یہ روایت چلی آ رہی تھی اور ان کے درس میں بھی یہ تھی جسے قبطی بھی سنتے تھے جو فرعون کی قوم کے تھے انہوں نے دربار میں مخبری کی جب سے فرعون نے یہ ظالمانہ اور صفا کانہ قانون بنا دیا کہ بنو اسرائیل کے بچے قتل کر دیے جائیں اور ان کی بچیاں چھوڑ دی جائیں لیکن رب کو جو منظور ہوتا ہے وہ اپنے وقت پر ہو کر ہی رہتا ہے موسا علیہ السلام زندہ رہ گئے اور اللہ تعالیٰ نے آپ علیہ السلام کے ہاتھوں اس سرکش فرعون کو ذلیل و خوار کیا فلحمد للہ چنانچہ سور آراف کی آیت نمبر 137 میں اللہ کا فرمان ہے جس کا ترجمہ ہے کہ ہم نے ان ضعیفوں اور کمزوروں یعنی بنی اسرائیل پر رحم کرنا چاہا ظاہر ہے کہ اللہ کی چاہت کا پورا ہونا یقینی ہے جیسے اللہ نے کی ایک سو سینتیس میں فرمایا وہ عورت نلقم الدینہ ہم نے اس گری پڑی قوم بنی اسرائیل کو ان کی تمام چیزوں کا مالک بنا دیا فرعون نے اپنی تمام تر طاقت کا مظاہرہ کیا لیکن اسے رب تعالیٰ کی طاقت کا اندازہ ہی نہ تھا آخر اللہ تعالیٰ کا ارادہ غالب رہا اور جس ایک بچے کی خاطر ہزاروں بے گناہ بچوں کا خون نہ حق بہایا تھا اس بچے یعنی موسا علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے اسی کی گود میں پلوایا پروان چڑھایا اور اسی کے ہاتھوں اس کا اس کے لشکر اور اسے ملک و مال کا خاتمہ کرایا تاکہ وہ یعنی فرعون جان لے اور مان لے کہ وہ اللہ تعالیٰ کا ایک ذلیل مسکین بے دست و پا غلام تھا اور رب کی چاہت پر کسی کی چاہت غالب نہیں رہ سکتی موسا علیہ السلام اور ان کی قوم کو اللہ تعالیٰ نے مصر کی سلطنت دی اور فرعون جس سے خائف تھا وہ سامنے آ گیا اور تباہ و برباد ہوا فالحمد للہ